عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نظر بن انس سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے یعنی استعمال کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستر